ابو نظر حیان کہتے ہیں میں سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ابو اسفد جرشی کی عیادت کے لیے گیا وہ مرض الموت میں مبتلا تھے جناب واصلہ نے جا کر ان کو سلام کہا اور وہاں بیٹھ گئے ابو الاسود نے واصلہ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں اور چہرے پر پھیرا کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی سیدنا واصلہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا وہ کیا انہوں نے پوچھا آپ اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں ابو الاسود نے سر سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اچھا گمان رکھتا ہوں جناب واصلہ رضی اللہ عنہ نے کہا خوش ہو جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ نے فرمایا میرے بندے کا میرے بارے میں جو گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں بس وہ میرے بارے میں جو چاہے اچھا یا برا گمان رکھ لے حدیث نمبر انتیس سو بیاسی مسند احمد